روحانی اسباب کے متعلق میں کہہ رہا تھا تو اسباب روحانیہ میں دعا بھی آ جاتی ہے خلاط حاجت بھی آ جاتی ہے تو کا حضرت انگریز نے شاید سنایا کہ جو سورہ واقعہ کرے گا وہ فاقہ نہیں آئے گا اسی طرح کوئی مختلف چیزیں ہیں بلکہ تمام اعمال و سالیہ جو ہیں یہ مستقل ذرائع ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے دینے کے ذرائع ہیں اور اسباب ہیں دیکھو قرآن کریم میں مختلف آیتیں ہیں میں نے یہ جمع کی تھی سو کے تھے جو کہ اس چیز کو دلالت کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سالیہ ہیں یہ مستقل اسباب ہیں موٹی مقام پر آتا ہے کہ اگر یہ بستیوں کے بستی والے ایمان مانے پتہ اختیار کرتے تو اللہ تبارک بطالہ انہیں یعنی آسمان کی برکات میں سے بھی حصہ دیتا ہے زمین کی برکات میں سے بھی حصہ دیتا ہے اسی طرح سے مختلف آیتوں میں آتا رہتا ہے تو بہرحال یعنی اعمال صالحہ اور نیک عمل جتنے بھی ہیں یہ خود مستقل اسباب ہیں خدا کی ذات سے لینے کے بہرحال جہاں تک کہ دوسرے اسباب کا تعلق ہے جن کے متعلق کہ آپ کا سوال ہے کہ مادی اسباب کس وقت اختیار کیے جائیں کس وقت چھوڑے جائیں کس حالت میں کن اسباب کا لینا ضروری ہے کس کا نہیں لینا ضروری ہے تو اس میں دیکھو چاہے بات جو ہے جیسا آپ نے بات شروع کی تھی تبکل کے بارے میں تو تبکل حقیقت میں ایک اس کیفیت ایک کا نام ہے دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کیفیت کی بنا پر انسان کا اعتماد اشیاء سے ہٹ کر خدا کی ساتھ پر آ جاتا ہے اور انسان سچ مچ دل کے اندرون سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ سب کچھ خدا سے ہوتا ہے جب سب کچھ خدا سے ہوتا ہے تو جب جن چیزوں سے نہیں ہوتا تو ان پر بھروسہ اس کا اٹھ جاتا ہے تو خدا کی ذات پر سچا توقع اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اسی کو سچا توقل کہتے ہیں دیکھو ایک توقل تو یہ ہوا کہ کہ انسان جو سمجھے کہ خدا سے ہوتا بھی ہے پھر بھی غیر خدا پر یقین رکھے اور بھروسہ رکھے اور ایک یہ ہے کہ خدا کی ذات پر بھروسہ اس طور پر پیدا ہو جائے کہ بالکل اندرون سے یہ جاننے لگ پڑے کہ ہاں ایک خدا کرتا ہے تو اسی سے ہوگا اس بنا پر باقی چیزوں سے اعتماد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے وہ خدا کی ذات پر آ جاتا ہے یہ کیفیت کر دی ہے حال کر دی ہے یہ ایمان کے سمراپ میں سے ایک سمرا ہے جو صفات ربانی پر یقین کمال کو پہنچتا ہے تو اس کمال جتنا سفارت ربانی کا یقین کامل ہوگا اسی طرح توکل کامل ہوگا اور صرف الفاظ توکل سے توکل پیدا نہیں ہوتا توکل کیفیت اور حال کا نام ہے یہ کال کا نام نہیں اور نہ کال سے توکل سمجھ میں آ سکتا جس طور پر کہ تمام کیفیات کردیا حقیقی معنی میں میں یہ دل کی ایسی یعنی کیفیات کا نام ہے جو کہ نہ تو کال سے بیان ہو سکتی ہے اور نہ جس پر کہ وہ گزرا ہوا نہیں جان سکتا ہے اسی طور پر تبکل کی حقیقت جو ہے حقیقت تبکل جو ہے جب تک کہ انسان کے اندر خدا کا کمال اعتماد پیدا نہ ہو جائے اس تبکل کی حقیقت کو جان نہیں سکتا اسی بنا پر بکول ہمارے حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے آدھے تبکل آدھے تعکل بن جاتے ہیں یعنی کھانے والے بن جاتے ہیں نام ہے تبکل کا ہاتھ پاؤں پہر کر بیٹھ گئے اور آلے توکل آلے توکل کہلاتے ہیں بن جاتے ہیں آلے تعطل اسی طور پر جیسے کہ آلے تعکل بننا غلط ہے اسی طور پر تبکل جو ہے اس کی بنا پر یہ نہیں ہوتا کہ تبکل ہم نے اختیار کیا تو ہم معطل ہو گئے ہاں؟ توکل یہ بھی نہیں ہے کہ آپ معطل ہو کر رہ جائیں بلکہ یہ کہ جہاں اسباب کا حکم ہے اسباب کو اختیار کرنے کا وہاں اسباب کو اختیار کرو گے جہاں ترک کرنے کا حکم ہے وہاں ترک کرو گے جیسے جو مولانا نے ایک مقام پر سنایا اور حدیث کو نقل کیا اصل میں حدیث یہ ہے کن مجھے کی روایت میں آتی ہے ایکل و گھٹنا باندھ اٹھ کر پھر توقل کر مولانا فرماتے ہیں گفت سے بلند گفت پیغمبر بہا لگے بلند اللہ کا توکل بھی کر اور اونٹ کو ایک ارادی آیا ارادی کہنے لگا یا سن اللہ کے توکل پر اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں یا اس کے گھٹنے کو باندھ کر اللہ کا توکل کروں آپ نے سنایا گھٹنا باندھ اللہ کا توکل کر تو اب بعد اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھو اب تبکل کی مختلف نوعیتیں ہوں گی تبکل دیکھو ایک تو ہے توکل اپنی ذات میں کہ توکل کیا ہے پھر افراد توکل کے لحاظ سے توکل کے مختلف مدارج ہوں گے ایک توکل کی حقیقت کیا ہے پہلا پہلی بات یہ دوسرا یہ کہ مختلف افراد جو ہیں توکل کے ان کے مختلف کیفیات کے لحاظ سے اور ان کی توکل کے مدارج کے لحاظ سے مختلف کیفیتیں اور احکام ہوں گی جتنا توکل ہوگا اس توکل کے مطابق حکم بھی دیا جائے گا سبق کے ترک کا یا اختیار کا کبھی کو ایک چیز کے ترک کرنے کی اجازت دی جائے گی لیکن مجھے سے الحمت کو اس کے ترک کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اسی طور پر کبھی ہمت اشخاص کے لیے بھی بعض اسباب ایسے ہیں جن کا ترک کرنا جائز نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں میں پانی نہیں پیتا اللہ میری پیاس ایسی بجاتا رہے ہمیشہ پجاتا رہے تو یہ حقیقت میں خدا کس کی نعمت کی ناقدری ہے اللہ نے سبق پیدا کیا تمہاری پیاس کو بجھانے کے لیے پانی کا اس کا حکم ہے پانی پیو تمہاری پیاس بجھا دیں گے اب ایک نوعیت یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جہاں کے پانی قتل ہے ہی نہیں جی؟ اور اس پانی کے نہ ہوتے ہوئے بالکل وجود ہی نہیں ہے آپ کہتے ہیں پانی نہیں ہے رب پانی تو موجود نہیں تو مجھے شرابی بخش دے اب رب چاہے تو تمہیں بغیر پلائے تمہیں شرابی بخش دے چاہے تو تمہارے لیے آسمان سے بارش برسا دے چاہے زمین سے چشمے کو نکال دے چاہے جس وقت سے چاہے تمہاری اس ضرورت کو پورا کر دے تمہارے دل کی نکاح جو ہے ہاں، توجہ قلبی جو ہے اپنی حاجت کے پورا ہونے کے لیے یہ خدا کی ذات پر جب ٹک جاتی ہے تو اسے توقع کریں دل جیسے دیکھو نا ایک چیز آپ نے سنا ہوگا ایک ہوتا ہے کہتے ہیں سوال اور ایک ہوتا ہے اشراف سوال کیا ہے دوسرے سے مجھ سے مانگ لینا اشراف کیا ہے کہ دل کا جھانکنا غیر کی طرف سے کہیں سے مجھے آ جائے اسی طور پر جب دل جھانکتا ہے خدا ہی کی طرف اور غیر خدا سے اس کا جھانکنا قتل ختم ہو جاتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے وہیں سے آئے گا چاہے جس صورت سے دے چاہے سبب ظاہری سے دے چاہے سبب باطنی سے دے چاہے جس وقت سے دے میرا توقع تو اس پر ہی ہے وہی مجھے پال کر دکھائے گا وہی مجھے دے گا اس سے توقع کہتے ہیں سمجھے نہیں اس بات میں نہ دیکھنا خدا میں دیکھنا اور وہ دل کے اندر سے دیکھنا حقیقت قلبیہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ اس طور پر متعلق ہو جائے کہ غیر خدا پر اس کی نگاہ نہ آئے اس وقت توکل پیدا ہوتا ہے ورنہ وہ توقل نہیں ہوتا الفاظ توکل ہوتے ہیں اسی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا السلوں کا توکل علی کا وہ حسن زن نے بھی کہا اللہ میں تجھ پر سچا توقل چاہتا ہوں اور تجھ سے حسن زن چاہتا ہوں تو جب توکل آئے گا تو کیا نتیجہ ہوگا تم خدا کو مزاح رکھنے والے ہو گئے اب اس کے بعد دیکھو ایک ہے اعتقادی توقل یہ سرس کے درجے میں وہ کیا ہے کہ خدا سب کچھ کرتے ہیں یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ یہ عقیدہ رکھے خدا دیکھتے ہیں اور خدا نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا اسباب میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے فائلیت حقیقی جو ہے وہ خدا کی یہ تو ہے اعتقادی تقادی توقع اور یہ ہر مسلمان پر سب واجب ہے عقیدے کے درجے اب پھر آ جاتا ہے تب تبکل جسے کہ ہم یوں کہیں گے کہ کون سا تبکل ہے جس تبکل میں کہ اسباب کا ترک کیا جا سکتا ہے اور کون سے اسباب کو ترک نہیں کیا جا سکتا اب بعض اسباب ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے دیکھو اب اسباب کی پھر دونوں دو نوعیتیں ہو جائیں گی کچھ اسباب دینیا ہیں اور کچھ اسباب دنیاویہ ہیں دینی اسباب میں مثال کے طور پر جہاد ہے جہاد ہے اب دیہات کی نوعیت میں تم نے کافر سے جنگ کرنی ہے اب جنگ کے لیے تم جاتے ہو اور اس میں تم پر یہ فرض ہے کہ تم تم جس قدر سبق اپنی آسانی کے ساتھ اپنی قوت کے استطاعت کے بقدر عبد الحمد استطاعت اور استطاعت کے بقدر جتنے سامان اکٹھا کر سکتے ہو کر لو لیکن اس سبق اس استطاعت کے باہر پھر تم بھی نہیں کہو گے کہ بھائی اور تو کچھ ہے نہیں ہم دشمن سے کیسے لڑے اپنی استعداد کے قدر کو اختیار کرو روپا خدا کی ساتھ میں رکھو کہ نہ تو جو میں نے اکٹھا کیا اس سے کچھ ہوگا اور میں جو کہ میرے پاس نہیں ہے اس سے ہوگا کرنے والی اللہ کی ذات ہے حکم میں کے نتیجے کے طور پر میں یہ چیزیں اکٹھی کرتا ہوں جاتا ہوں یا مثال کے طور پر دیکھو سبب ہے وضو آپ نے وضو کرنا ہے ضرورت دینیا ہے یہ بھی کرنا ہے اور آپ کہتے ہیں چلے بھائی میں ممکن ہے کہ زمانے کے انقلاب سے ہم تیمم آپ سے اور خاک سے وضو کرتے تو کہ پانی کیا جو ہے تو ایسی وضو کر لیتا ہوں پانی کے بغیر وضو کر لیتا ہوں یہ تو ہے یہ حکم حکم ادوری ہے یہ حکم نہیں ہے تو یعنی جو اسباب ضروریات دینیا کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہوگی کتاب آپ کہنا چاہتے ہیں شریف کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے کتاب پیدا کریں گے آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے آپ استاد کے سامنے جا کر جانے میں طے کریں گے آپ چاہتے ہیں کہ مسائل کو معلوم کریں تو آپ کسی پر جا کر بیٹھیں گے آپ آنکھیں بند کر کے یہ نہیں بیٹھ جائیں گے کہ مرزا غلام محمد کی طرح وہی مجھ پر نازل ہونی شروع ہو جائے یہ بات نہیں ہوگی بلکہ یہ ہوگا کہ آپ جیسے کہ وہی آتی ہے آسام آئے ہیں ندی پاک سے شم کے ذریعے سے اور راہ سلسلہ میں سلسلہ یعنی علماء کے ذریعے سے پہنچے ہیں تو آپ اگر چاہیں کہ مجھے ان معلوم ہو ضرورت دنیا میں سے اس کا سبق اختیار کرنا پڑے گا انسان کے طور پر میں نے کہا اور اسی طور پر آپ چاہتے ہیں کہ میرا پیٹ بھرے اور اب ہر وقت آپ کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھلا دے تو یہ ضرورت ہے خدا قدوس قادر ہے کہ آپ کا آشر پیز کر کر دکھا دیں لیکن کھانے کے لیے آپ کو کھانا استعمال کرنا پڑے گا کھانا ہے اور آپ نہیں کھاتے آپ کہتے ہیں مجھے اللہ پار کر دکھائے اگر اس وقت میں آپ کے نہ کھانے کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہوگی تو یہ خود کشی ہوگی تم نہیں کھایا شوقین تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں جاتے ہیں کس کے لیے ڈنر کے لیے جاتے ہیں کس کے لیے جاتے ہیں لگے کے لیے جس کے لیے جاتے ہیں بہرحال بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ یعنی جیسے کہ اب کھانا کھانا تب کرنا یہ سب کا تب یہ جو حرام ہے کہ تم پر موت واقع ہو جائے اسی طور پر بعض دوسرے اسباب ہیں جن کا تب کرنا ناجائز ہوگا اب مثال کے طور پر بڑے اسباب ہیں ان کا اختیار اگر آپ کریں تو آپ کو فائدہ مل سکتا ہے جی؟ اب ان کو چھوڑ دیں تو نقصان نہیں ہوتا تو ایسے اسباب کو کر لینا کر لو تو کوئی حرض نہیں ہے نہ کرو تو کوئی نقصان نہیں ہے مثال کے طور پر سفارش ہے یہ اسباب ہے میں سے سبق میں سے ہے اگر کر لو تو حرض نہیں ہے نہ کرو تو کوئی اس میں یعنی فائدہ نہیں تو اسے آپ ترک کر سکتے ہیں لیکن اب مثال کے طور پر یہ سبق کہ کھانا آپ ترک کرتے ہیں شادی اور آپ کو خوب جی چاہتا ہے ہاں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں حضرت عالم میں سے جاتا اللہ نے ہوا کو پیدا کر دیا تھا مجھے سے میرے بچوں کو پیدا کرتے ہیں دیوی کے پاس سے جاتے ہیں بھی یہ کرتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا یہ نہ جائے شادی کرنی پڑے ٹھیک ہے اور اس کے لیے پھر جو مزید سبب ہے اب اللہ کہیں کہ میں نے مریم کو پہ لے آیا ان آپ کی دیوی کا نام مریم ہوں مریم پہ لے آیا اب میں تو اس کے قریب نہیں جاتا اللہ سب ایسا دیش سے پیدا کرے تو اللہ نہیں کرے یہ آرام ہے اس کے کو اختیار کرنا پڑے گا اسی طور پر دیکھو ایک اور بات کہوں بڑا اچھی سمجھ کر سن دیکھو بادل لوگ ہوتے ہیں کبھی ہمت تو وہ مستحب یعنی مستحب تبکل جو ہے یعنی ایسے اسباب جو کہ ضمنی اسباب ہیں ان اسباب کو وہ ترک کر دیا کرتے ہیں لیکن ہم جیسے لوگ جو ہیں اگر ان ضمنی اسباب کو ترک کر دیں تو ممکن ہے ہماری ہمت کی کمزوری کی بنا پر خدا کے متعلق ہمارے اندر شکایت پیدا ہو جائے اور وہ ہمارے زیادت ایمان کا سبب نہ بنے بلکہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب بنے اس بنا پر ضعیف الحمت لوگوں کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ اس چیز کو ترک کر دیں لیکن میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں حضرت مولانا قاسم نوبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میں ملازمت ترک کر دوں ابتدائی دور میں جب سے تعلق تھا حضرت نے منع فرما دیا پھر جس میں کچھ ایسا گزرا اور ان کا توقع اتنا کمی ہو گیا پیچھے نہیں چھوڑ دی حاجی ہمارے حضرت تھانے رحمت اللہ علیہ تیرہ سو ایک ہندی سے لے کر تیرہ سو پندرہ تک کانپور میں مدرسہ کے صدر رہے شیخ الحدیث رہے وہاں سے لیتے بھی رہے کچھ کام کرتے رہے ہاں؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تمکل کو کامل کر دیا تو پندرہ سو ہجری سے لے کر تیرہ سو تراس ہجری تک کتنے سال ہوتے ہیں اڑتالیس ہاں؟ سال تک اللہ کا کر کے بیٹھے رہے کچھ نہ کچھ ہاں؟ اللہ دیتا رہا پہنچاتا رہا پھر فتوحات کا دروازہ کھلتا ہے فتوحات ریڈیا آتی ہیں پھر کہاں سے آتا ہے کیسے میاں دیتے ہیں وہ تو پھر وہ دوسری لائن ہے وہ دوسری لائن اس بنا پر کہ جب تم توکل کی لائن پر آ جاؤ گے اعتماد کلی ہو جائے گا ہاں، تو پھر وہ نوعیت ہوگی میں یج تک اللہ یج اللہ مخرجم و یج دکھ ہو من ہے سو لا یا سے وہ میں یہ توکل اللہ کو ہوا حق دو ان اللہ بال و عمر قد جال اللہ رکل شہین قدرا وہ تو پھر جب تقوا کامل ہو جائے اور توکل کامل ہو جائے تو پھر کہاں سے دے گا وہاں سے دے گا کہ اپنے خدان سے خدان سے پال کر دکھا دے گا ہر حال میں اور وہاں سے دے گا کہ تمہیں وہ گمان بھی نہیں وہ پھر اگلا مقام ہے لیکن وہ جبکہ تمہارا یقین اور اعتماد خدا کی ذات پر بالکل ایسے ہو جائے جیسے دو دو چار ہوتے ہیں نا جتنا اس پر تمہیں یقین ہے اس بڑھ کا خدا کی ذات پر یقین ہے جتنا تمہیں یقین ہے کہ جس مجھے ہاستے میں ملے گا اس سے بڑھ کر یقین ہو جائے کہ جہاں میں پہنچوں گا میں جس میرے آگے ہو اس سے بڑھ کر جب یہ نوعیت ہوگی تو پھر تو اللہ میں تمہارے ہر ہر جگہ دے دے گا مولانا نے ایک قصہ لکھا فرماتے آتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے کبیر ہمت کبیر ہمت خود طاقت والے تھے یعنی ایمان کی طاقت والے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل پڑے ساتھ چلتے رہے اور کیا کہا کہ چلو حج پر چلتے ہیں پر شرط یہ لگا دی کہ جو اللہ نے بھیجے گا نا وہ کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھو گے وہیں کھاؤ گے وہیں پیو گے اللہ نے اب وہ چلتے رہے جو آتا جو کھاتے جو پیتے بس چلتے رہے بس آہستہ راستے میں کچھ مدعے کے بیچ میں گڑبڑ یا والے بھی تھے انہوں نے کیا کیا یہ کچھ پا لیے اللہ کی آنی بند ہو گئی اب سارا کا سفر ہے نہ پانی آ رہا ہے نہ کھانا دو چار دن بس شیخ پر کر رہے ہیں کہ آپ اچھے بدل ہیں ہمیں لے کر آئے کیسا کھانے مار رہے ہو اس پر ملے کھانے پینے کو اتنے میں آگے دیکھتے ہیں کہ شہرا میں کچھ ہرن ہے اور ہرن ایک کنواں ہے اور کنویں میں ایسے اوپر پانی اوپر بالکل اوپر تک آیا ہوا ہے اور یہ ہرن جو ہے بالکل جا کر اوپر سے پانی پی رہے ہیں انہوں نے کہا چلو اللہ نے مدد کی پہنچے اب پہنچے تو ہرن میں مار گئے اور یہ جب پہنچ گئے اس کے اوپر وہ کیا ہے کنویں کے اوپر اس کا پانی نیچے ہو گیا انہوں نے ہاتھ سے پانی لینا چاہے وہ تو منہ سے پی رہے تھے انہوں نے ہاتھ سے لینا چاہے پانی نیچے ہو گیا انہوں نے ڈھول ڈالا وہ اور نیچے ہو گیا انہوں نے رسی باندھی اور نیچے ہو گیا اور ساتھ پڑو باندھ کر اور رسی باندھی اور نیچے پھر کہنے لگے کہ اللہ ہم بھی تیرے بنتے ہیں جیسے وہ تیرے مخلوق ایسے ہم بھی تیری مخلوق آواز آئی بھائی ہاں؟ اور تمہارا بھروسہ ڈھول اور رسی پر ہے ان کا ہماری بات پتھر اس لیے لیے پلا رہے تھے تو یہ تو اب جتنا توقل اور اعتماد کبھی ہوگا اس وقت اللہ تمہارے بالا گھر کسی پیدا فرمائیں گے دیکھو تکوا ہاں، تو مستحکم ہے ذریعہ ہے خدا سے پلنے کا اور پھر کیسے پلتے ہیں بات لمبی ہو جائے گی میں اس وقت نہیں چھوڑتا پھر کسی وقت بتاؤں گا کہ یہ کیسا ذریعہ ہے خدا سے لینے کا یہ کیسا سبب ہے بہرحال تمہیں نے اس وقت کہا تھا کہ جو ہم جیسے ضعیف الحمت ہوتے ہیں ان کے لیے یہی کہا جاتا ہے اب یہ حاجی ہے کے بھائی انہوں نے چار مہینے دی چار مہینے دی اور اس کے بعد یہاں سے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میں ملازمت چھوڑتا ہوں بس ڈرائیونگ میں پھنس جاتا ہوں حضرت نے اجازت نہیں دی یہ بشیر صاحب ہیں جن کے بیٹے مرضی احسان ہیں انجینئر ہیں کئی مرتبہ انہوں نے جی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں نوکری چھوڑ اجازت نہیں دی کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کرنے والا ہوتا ہے اجازت نہیں لیتا اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے مجبور چھوڑتا من میں یار بھی جو وہ تو خود نہیں کرتا خدا یاد سے کرواتا ہوں مجبور ہو جاتا ہے کیسے کرے نہ کرے تو ایک تو وہ ہے توکل جس توکل پر اللہ تعالیٰ دوسرے راستے وہ کبھی ہمت اگر ہم جیسے لوگوں کو کہو گے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر آ چل جا بیٹا سولی اللہ بھری کرے گا جائے ہاں؟ تو تھی اللہ بھلی کرے گا کب چل جاؤ چھوڑ دو بیوی کو تلاش دے دو ہاں؟ دکان کو نیلام کر دو ملازمت کو چھوڑ دو اور بن جاؤ بزرگ ہاں؟ تو یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو دیکھو اب مثال کے طور پر دلی غریب حکم کیوں طلاق دو گے اس کا حکم تم پر واجب نہیں تم جا کے جنگل میں بیٹھ گئے تم تو بن گئے بزرگ اور اس غریب کی دیکھ نکال دی تمہارے باپ کے حقوق ہیں ان ابھی کو تم نے تباہ کر دیا بہن کے حقوق ہیں بھائی کے حقوق ہیں ان سب کا ستیہ ناش کر دیا بدرتی کر رہا ہوں <laughs> میں ایسے مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں تو حقیقت یہی ہے کہ یعنی دین نام ہے اعتدال کا حقوق کی ادائیگی کا حقوق کا توڑنے کا نام تو نہیں ہے بھگو میں جس اس کا کہا تھا بعد اسباب جو ہیں اس صورت میں تم بعدوں کو ترک کر سکو گے بعدوں کو نہیں ترک کر سکو گے بعدوں کو اختیار کر سکو گے بعدوں کو نہیں اختیار کر سکو گے اب قبیل ہمت کے لیے جہاں جائز ہوگا تمہارے لیے ناجائز ہوگا اسی طور پر یہ جو عمومی طور پر دعوت دی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے وہ تو اپنی سطح سے جو دینے والے ہیں دے دیتے ہیں اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کیا ہم اس کو چل بھی سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے تو اصل میں اسباب بہرحال میں مختصر لفظ میں بات کو ختم کرتا ہوں سبب اختیار کرو لازمی طور پر جن کا اختیار کرنا واجب ہے ہاں جی؟ جن کا ترک جائز نہیں ہے انہیں تم ترک نہیں کر سکتے اب بعد ایسے اسباب ہیں مثال کے طور پر تمہارے دل میں آتا ہے کہ میں جاؤں گا صدر صاحب سے یہ بات کروں گا فلاں سے سفارش لگاؤں گا تو یہ کام ہو جائے گا یہ چیز ہے چھوڑ تو چھوڑ تو ایسے اسباب کا لیکن ترک کرنا جو ہے وہ بعض اوقات اب حرام کا سبب ہوتے ہیں ہاں ایک بات واضح بعض اسباب ہیں یا بعض جن کے حرام جو حرام کے رخ پر ہیں اگر ہم انہیں اختیار کرتے ہیں تو ہم حرام میں مبتلا ہوتے ہیں مثال کے طور پر رشوت ہے مثال کے طور پر ناجائز چیز کا کمانا ہے یہ بھی اسباب ہے لیکن اگر ان کو اختیار کیا جائے تو حرام میں مبتلا ہوتے ہیں چھوڑنا پڑے گا مباح چیزوں کے اسباب کا اختیار کرنا مباح ہاں؟ فرض کا جو ہے جن چیزوں کے لیے فرض کے درجے میں ان کا فرض جس میں واجب کے درجے میں واجب اور جن کا ترک ضروری ہے ان کا ترک ضروری تو مختلف اسٹیجز ہیں اور مختلف مدارج ہیں اور دو دو بس ان دو موٹی چیزوں کو ذہن میں رکھنا توکل کے نتیجے پر اسباب کا اختیار اور اسباب کا اختیار اسباب کا اختیار اور اسباب کا ترک نوعیت سے ہوگا پہلی نوعیت یہ ہوگی کہ اسباب کے مدارج کو دیکھا جائے گا کہ آیا فلاں سبب واجب ہے یا مستحب فلاں مصنون ہے یا مباح تو اب جس درجے کا سبب ہوگا اس کے مطابق ہی اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اختیار کرنا چاہیے یا ترک کرنا چاہیے پھر دوسری صورت یہ ہوگی کہ شخص سے متعلق کو دیکھا جائے گا جس شخص کے متعلق معاملہ ہے کہ آیا وہ شخص اس سبق کو ترک کر دے تو اس کے ایمان میں زیادتی آئے گی کمی آئے گی وہ خدا سے ٹوٹے گا یا خدا سے جڑے گا ایسی حالت میں اسباب مستحدہ کا ترک کرنا ضعیف الحمت کو کبھی بھی مشورہ نہیں دیا جائے گا کبھی الحمت کو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی اگر تم برداشت کر سکتے ہو تو لے لو اس کام کو اختیار کر لو یعنی ترک کو اختیار کر لو لیکن ایسے آدمی کو مولانا نے فرمایا نا کہ جتنی کے جانور کی طاقت ہے اس کے قدر اس پر بول ڈال وہ برداشت نہیں کر سکتا تم کیسے اس پر بول ڈالتے اسی طور پر دیکھو آپ کہتے ہیں کہ بھائی بعد بزرگوں نے دوائی کا ترک کر دیا اب یہ حال کی بات ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں طبیب نے مجھے بیمار کیا ہے اور میں طبیب کو بتا چکا ہوں اور طبیب نے مجھے یوں کہا ہے کہ طبیب نے مجھے یوں کہا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں اچھا کر دوں گا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیدا مرد تو پہوا یشوی تو اس میں دو نوعیتیں ہوں گی یا تو ان کا حال مستحکم ہے وہ ہے قبیل ہما وہ ان کے لیے تو افعالی افالی حال کا درجہ اختیار کر چکی ہے اور خدا مند قدوس ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسا کہ ان کا حال ہے ہم جب ویسے نہیں ہیں تو ہم اس چیز کو جب اختیار کریں گے تو ہمارے دلوں میں کیونکہ ستا سا ہوگا ہاں، ہوگا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہاں۔ تو یہ جو تھوڑا سا بال کے برابر بھی فرق ہوگا نا یہ مدد کے رکاوٹ کا سبب بن جائے گا سمجھے بھائی اسی کے متعلق یہ جو کہا نا کہ ہاں، پختہ میں یادت ہیج خام اور حال ہے پختہ میں یادت ہیج خام سخن کوتا کوتاحت مسلام کامل کا حال یہ جیسا کیسے اختیار کر سکے اس بنا پر اسباب کا اختیار کرنا ہے جی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر سبب کا اختیار کرنا واجب ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر اسباب کا ترک کرنا ضروری ہے ہر سبب کو اپنے درجے پر دیکھو پہلے اپنے دل کی طرف جھانکو جی اور دل کو جھانکو تو جو استاد مستحبہ ہیں ان کے متعلق ترک اور غیر ترک کا سوال اٹھے گا اور جو کہ واجب والے اسباب ہیں ان کا ترک تم پر کیسے تم کیسے نہیں ترک کر سکتے ہو گئی لگائی جی، گئی نہیں تم کو بتاؤ کہیں گے چیزیں اگر ایسے وقت آئے گا درمیان نماز کے وقت ہوگی نماز بھی فرض ہے لیکن یہ خطرہ کہ اگر میں نماز پڑھوں تو کافر کا یہ انتظمار کا خطر کر رہے کو کیا کیا جائے اس وقت یہ ہے کہ یعنی اپنے آپ اپنا بچاؤ سب تھا اور نماز وقت بھی جا رہا ہے تو نماز کا وقت پہلے اپنے کو بچاؤ تو نماز کا خطرہ کرو تو کر کے پڑھ لوں آج میں آتے ہیں باری باری نماز پڑھ لیں Thank